یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا ہے وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں